سلیمان تیمی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی کہا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ تھیں اور ایک اونٹ ہانکنے والا ان کے اونٹ ہانک رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجشا شیشہ آلات یعنی خواتین کو آہستگی اور آرام سے چلاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار انتالیس